حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا حتیٰ کہ جب وہ ان سے فارغ ہو گیا تو رحم نے کھڑے ہو کر کہا یہ میرا کھڑا ہونا اس کا کھڑا ہونا ہے جو قطع رحمی سے پناہ کا طلبکار ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں یعنی اس مقصد کے لیے تمہارا کھڑا ہونا مجھے قبول ہے کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ میں اسی سے تعلق رکھوں جو تمہارا تعلق جوڑ کر رکھے اور اسے تعلق توڑ دوں جو تمہارا تعلق توڑ دے رحم نے کہا کیوں نہیں میں راضی ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں یہ عطا کر دیا گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو قرآن مجید کا یہ مقام پڑھ لو تو کیا تم اس بات کے قریب ہو گئے ہو کہ اگر تم پیچھے ہٹو گے تو زمین میں فساد برپا کرو گے اور خون کے رشتے توڑ ڈالو گے اللہ کی نشانیاں دیکھنے سے اندھا کر دیا کیا یہ لوگ قرآن پر اور خوش نہیں کرتے یا پھر ان کے دلوں پر خف لگ چکے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار پانچ سو اٹھارہ